نے اپنے والد سلیمان تیمی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس اس نے نے ذکر کیا کہ ایک عورت کو بوسا دیا ہے یا اس کو ہاتھ سے مس کیا ہے یا ایسا کوئی اور کام کیا ہے گویا کہ وہ اس کے کفارے کے متعلق سوال کر رہا ہے کہا تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی پھر یزید کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو